الله الله صلى عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام ص اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہزاروں انبیاء آئے ہر نبی کی امت تھی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یونس علیہ السلام خود علیہ السلام اتنے انبیاء ہر نبی کی امت اور سب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیخ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ آخری امت ہے اس کے بعد کوئی امت دی اب انبیاء والا جو کام تھا انبیاء کی جو محنت تھی وہ اللہ نے اس امت کو دی انبیاء والا کام جس کام کے لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے وہ کام اللہ نے ہمیں دیا ہے آج مسلمان بھول گیا مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھولا نہیں ہے مجھے وہ مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے اور میری غلطی ہے میں نہیں پڑھتا جو ایک آدمی رمضان میں اگر روزہ نہیں رکھتا تو وہ مانتا ہے کہ روزہ تو رکھنا چاہیے میری غلطی ہے میں نہیں رکھتا ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکات دیتا ہے حج کرتا ہے ایک بیٹھتا ہے عمرے کرتا ہے صدقے کرتا ہے مسجدیں بناتا ہے لیکن تبلیغ کا کام نہیں کرتا تبلیغ کا کام تو وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی قصوروار بھی نہیں سمجھتا بعض دفعہ گشتوں میں ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو آگے سے وہ آدمی کہتا ہے میرے پاس کیوں آئے بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں ابھی مسجد سے آ رہا ہوں ان آدمی کو جا کے سمجھاؤ وہ نماز نہیں پڑھتا وہ سمجھ رہا ہے یہ تبلیغ والے نماز کی طرف بلا رہے ہیں اور میں تو پڑھتا ہوں یہ تبلیغ کا کام کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب ہمارا کام کیا ہے اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو ہاں اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو یہ ہے ہمارا کام یہ ہے ہماری ذمہ داری ابھی تو کما رہے ہیں کیوں کہ کھائیں گے کھائیں کھا رہے ہیں کیوں کہ کمائیں گے چلو کما لو کھا لو کھا لو کما لو ظلم کسے کہتے ہیں ظلم جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی وہاں نہ لگانا وہاں نہ استعمال کرنا یہ ظلم ہے آج امت ظلم پر ہے یہ جان یہ مال یہ وقت یہ زندگی اللہ نے دی کس لیے کہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا انسانوں کو ہدایت مل جائے یہ فکر کرتے سارے انسان جہنم سے بچ جائیں سارے انسان جنت میں چلے جائیں اب جو قوت صلاحیت دین کے پھیلانے پر لگانی تھی وہ لگا دی کس پر مال کمانے میں ضرورتوں کو پورا کرنے میں کھا لو اس پر زور لگ رہا ہے پہن لو کپڑوں پر زور لگ رہا ہے مکان بن جائے اس پہ زور لگ رہا ہے شادی اچھی ہو جائیں اس پہ زور لگ رہا ہے سواری اچھی ہو جائے یہ پانچ چیزوں پر زور لگ رہا ہے کھانا لباس مکان شادی سواری یہ ضرورتیں یہ کوئی کمال کی چیزیں نہیں ہے کچھ زیادہ کھانا کمال ہوتا تو بھینسا بہت کھاتا ہے انسان کی خوراک زیادہ ہے کہ بھینسے کی خوراک زیادہ ہے یہ کوئی یہ کوئی کمال اگر کھانا عمدہ سے عمدہ کھانا یہ کوئی عزت کی چیزیں ہوتی یہ کوئی کمال کی چیزیں ہوتی تو سب سے بہترین کھانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ہوتا مکان اچھے مکان بنانا قیمتی مکان بنانا اگر یہ کوئی عزت کی شرافت کی سعادت کی کامیابی کی چیز ہوتی تو سب سے بہترین مکان کس کا ہوتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کھانے سادہ تھے کپڑے سادہ تھے مکان سادہ تھے شادیاں سادہ تھیں سواریاں سادہ تھیں زور کس پہ لگا ہے زور صلاحیت طاقت استعداد اللہ کا دین زندہ ہو ہم مسلمان ہیں کیا مطلب ہماری جان اسلام کے لیے ہمارا مال اسلام کے لیے ہمارا جینا اسلام کے لیے ہمارا مرنا اسلام کے لیے ہماری صلاحیت اسلام کے لیے ہمارا دماغ استعمال ہو اسلام کے پر مسلمان کب چمکے گا جب اسلام چمکے گا کپڑوں سے نہیں چمکے گا عہدوں سے ڈگریوں سے پھولوں سے اس ذریعے مسلمان جب مسلمان چمکے گا جب اسلام چمکے گا ہاں مسلمان کو عزت کب ملے گی جب اسلام کو عزت ملے گی حضرت اللہ عنہ جب شام فتح ہوا شام میں داخل ہو رہے ہیں تو کپڑے سیدھے سادے سے سواری ایسی سادی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضلان نے عرض کیا حضرت سواری بدل لیں کپڑے بدل لیں شام کے لوگ استقبال میں کھڑے ایک ہاتھ مارا حضرت عمر نے اب عبیدہ بن انجارہ رضانو کے فرمائیے تم نے کیا بات کی ہے ہماری عزت کپڑوں سے ہماری شان و شوق سواریوں سے اور ایک بہت خوبصورت جملہ بولا اعزنا اللہ بالاسلام اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی اور ایک بہت بڑا پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے کیا اگر اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوں گے ہو آج کیا ہوا مسلمان نے اسلام اپنی زندگی سے نکال دیا اسلام اسلام کو تو مانتا ہے اسلام کی نہیں مانتا قرآن کو مانتا ہے قرآن کی اپنی شادیوں سے اسلام نکال دیا اپنے لباس سے اسلام نکال دیا اپنے کاروبار سے اسلام نکال دیا یہ تبلیغ کا کام کیا ہے کہ دیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا یہ ہے ہمارا کام تو سب نیت کریں کہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ پہلی بات تو نیت ہے پہلی بات کیا بھائی نیت اتنی بڑی موٹر سائیکل ہوتی ہے اور اتنا سا کچرا آ جاتا ہے موٹر سائیکل کھڑی ہے کیوں کچرا آ گیا ہاں جب نیت میں کچرا آ جائے پھر آدمی کچھ نہیں کر سکتا نیت کا کچرا نکالے گا پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم ہیں کون ہماری حیثیت کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم دنیا میں کیوں آئے کھا لو کما لو دکان بنا لو دفتر بنا لو پیسہ کما لو گھر بنا لو دو گھر بنا لو دو فیکٹریاں لگا لو یہ تو کوئی کام نہیں ہے یہ تو ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد اللہ کا دین زندہ ہونا ہے اور آج تک دیکھو کسی کی زندگی کے چالیس سال گزر گئے کسی کے پچاس سال گزر گئے صلاحیت غلط جگہ لگ گئی چالیس سال کہاں لگائے دکان پہ دفتر میں پیسہ کمانے میں ڈگری لینے میں عہدہ لینے میں مکان بنانے میں بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں بس یہ ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی یہ ہماری قوت غلط جگہ غلط خرچ ہوئی یہ ہم سے کیا ہوا ظلم ہوا تو اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں اس پر اللہ سے کیا کرے بھائی کہ صلاحیت غلط جگہ لگا دی بھائی زور غلط جگہ لگ گیا اور جو بقیہ زندگی اس کے بارے میں عزم کر لیں کہ اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ جذبہ ہو نیت ہو اچھا کرنا کیا ہے تبلیغ میں کیا محنت ہے یہ جتنا مجمع آیا ہے یہ کیا کرے سب سے پہلا کام سب سے پہلا کام جیسے عمارت بنانی ہے پہلے بنیاد بنے گی بنیاد بنے گی تبلیغ میں پہلا کام کہ یقین ٹھیک ہو جائے کیا ٹھیک ہو جائے یقین دل میں یہ بات اتر جائے کہ اس ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے اللہ حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ ہر آدمی عزت چاہتا ہے تو عزت دینے والا کون اللہ ہر آدمی رزق چاہتا ہے تو رزق دینے والا کون اللہ ہر آدمی خوشیاں چاہتا ہے تو خوشیاں دینے والا کون اللہ بیمار شفا چاہتا ہے تو شفا دینے والا کون اللہ زمیندار ہے تو کھیتی اگانے والا کون ہے اللہ شادی کی ہے تو اولاد دینے والا کون ہے اللہ جتنا بھی بگاڑ ہے اس بگاڑ کو ختم کون کرے گا اللہ شر کو کون ختم کرے گا اللہ مصیبتوں کو کون دور کرے گا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے تو ہر ضرورت میں ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو اللہ کی طرف ہم سب کس کے محتاج ہیں سارے غریب کس کے محتاج ہیں اور مالدار کس کے محتاج ہیں عوام کس کی محتاج ہے اور حکمران کس کے محتاج ہیں سب اللہ کے محتاج ہاں ہر آن ہر گھڑی ہر حال ہر وقت ہر شخص ہر چیز میں کس کا محتاج ہے اللہ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے اللہ سب مخلوق اور خالق کون اللہ سب محکوم اور حاکم کون اللہ سب ضعیف اور قوی کون اللہ سب عاجز اور قادر کون اللہ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا اللہ پھر کچھ نہ رہے گا کون رہ جائے گا اللہ اول بھی کون اللہ آخر بھی کون اللہ ظاہر بھی کون اللہ باطن بھی کون اللہ تو کس کو راضی کرنا ہے اللہ الہ الا اللہ کیا مطلب لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا محبوب الا اللہ اللہ مطلوب بھی کون مقصود بھی کون اللہ معبود بھی کون اللہ محبوب بھی کون اللہ تو کس کو راضی کرنا ہے کس سے محبت کرنی کس کی طرف رجوع کرنا ہے کس کی طرف دوڑ لگانی تو اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف اللہ ولدین جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے اللہ سے من اللہ اکبر هو الفوز العظیم اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے یہ ہے کامیابی مال کا مل جانا کامیابی نہیں حکومتوں کا مل جانا کامیابی نہیں اللہ کو راضی کرنا یہ کامیابی ہے انسان کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کو پا لینا اللہ کو ساتھ لے لینا اللہ کو راضی کر لینا اور انسان کی سب سے بڑی ناکامی اللہ کو کھو دینا اللہ کو نہ پانا اللہ کو ساتھ نہ لینا یہ سب سے بڑی ناکامی ہے انسان کی تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ اے دنیا کے مالداروں اور اے دنیا کے زمینداروں اور اے دنیا کے حکمرانوں اور اے دنیا کے وزیروں اور اے دنیا کے بادشاہوں کس کو راضی کر لو اللہ کو کس کو ساتھ لے لو اللہ کو کس سے محبت کرو اللہ سے جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ساری دنیا کی حکومت ملی ساری دنیا کے عہدے ملے ساری دنیا کی جائیدادیں مل گئی ساری دنیا کی چیزیں مل گئی اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا اللہ کو ساتھ لو ہمارا مطلوب اللہ ہے حالات بنانے والا کون ہے اللہ خوشیاں دینے والا اللہ عزت دینے والا اللہ وما تشاءون الا ان يشاء الله جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا اور جو اللہ چاہیں گے ماشا اللہ کا نا وا لیا شا اللہ کون جو اللہ نے چاہ لیا وہ بھوکے رہے گا اور جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا تو دل ملک منتشا اللہ کون ہے جس کو چاہے بادشاہ دے وہ تن سے منتشا جس سے چاہے بادشاہ چھین لے وہ تو عزو جس کو چاہے عزت دے وہ تو دل جس کو چاہے ذلیل کر دے یا پوایشا جو چاہے پیدا کرے جو چاہے پیدا کرے یا حبولی میں یشا اینا تھا وہ یا بولی میں ذکور او کو سب بھی جو ہم ذو میں یشا جسے چاہے بیٹے دے جسے چاہے بیٹیاں دے جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹھی اللہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا ساری دنیا کے حکمران چاہیں یہ نہیں ہوگا ساری دنیا کے بادشاہ چاہیں وہ نہیں ہوگا اللہ ہر انسان کے ارادے توڑتا ہے بادشاہوں کے ارادے توڑتا ہے وزیروں کے ارادے توڑتا ہے حکمرانوں کے ارادے توڑتا ہے اللہ سمجھانا چاہتا ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آدمی محنت کرتا ہے اور پلاننگ کرتا ہے اور بڑا زور لگاتا ہے نتیجہ الٹا آتا ہے نتیجہ کیا آتا ہے اللہ ہے اللہ ہے اور وہ ہے طاقت والا اور وہ ہے قدرت والا اور اللہ دیکھ رہا اور اللہ سن رہا اور اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے اور اللہ جاننے والا ہے اور اللہ باخبر یا سر سررقم و جہر رقم و یا اللہ تقسیبون تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے یا اللہ کا تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے علیم سمیع بصیر قدیر قدرت والا ہے کیسے اپنی قدرت سے مرغی میں انڈا بنا دیتا ہے اپنی قدرت سے انڈے سے چوزا بنا دیتا ہے اپنی قدرت سے بھینس میں دودھ بنا دیتا ہے اللہ کی قدرت ہے یہ پھل نظر آ رہے ہیں سیب ہیں انار ہیں کیلے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے پھل پھول اللہ کی قدرت کی نشانی ہے غلے میوے اسی زمین سے کڑوی مرچ اور اسی زمین سے میٹھی کھجور اللہ ہے زمین میں نہ مٹھاس ہے نہ کڑواٹ ہے زمین میں کوئی رنگ نہیں ہے یہ پھلوں میں رنگ اللہ نے بھرے یہ پھولوں میں خوشبو اللہ نے بھرے زمین میں تو کوئی خوشبو نہیں خوش بولے آنا اللہ رماتے ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں گے آفاق میں آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی یہ زمین اللہ کی قدرت کی نشانی یہ پہاڑ یہ جانور یہ پرندے یہ درندے یہ پھل یہ پھول یہ سبزیاں یہ چاند یہ سورج یہ درخت یہ ہوائیں یہ بادل یہ بارشیں یہ سمندر یہ مچھلیاں ہر ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے آفاق میں پھر اللہ ماتے اپنے اندر آ جاؤ یہ آنکھیں یہ زبان یہ بولنا یہ سننا یہ ہاتھ کی حرکت پاؤں میں حرکت یہ دل کا دھڑکنا یہ سانس کا لینا یہ جگر کا نظام گردوں کا نظام ہڈیوں کا نظام جوڑوں کا نظام پٹھوں کا نظام پھیپڑے کا نظام نیند کا نظام بیدار ہونے کا نظام یہ عقل کا دماغ کا نظام یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں اللہ وما بكم من نعمت فمن اللہ جو بھی تم پر نعمت ہے کس کی طرف سے اللہ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن پاک کی زینت قرآن پاک کی زینت سور رحمان ہے قرآن پاک کی زینت سور رحمان ہے اور سور رحمان میں اکتیس مرتبہ آتا ہے فبی ربی کو مان تو کر فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اتنی اللہ کی نعمت الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین کیا تمہاری میں نے دعا کے لیے بنائی اللہ ہمارا تمہاری زبان نہیں بنائی تمہارے دو اور نہیں بنائے روزانہ پانی پی رہے ہیں پانی کون پلاتا ہے تشربون من نحن المنزلون یہ پانی تم پیتے ہو یہ آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں اللہ برباد پانی کو میٹھا کس نے بنایا لو نشا جالنا جا جا دھمکی دی ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں اللہ نے شکوا کیا تشکرون اور تم شکر کیوں نہیں کرتے تم شکر کیوں نہیں کرتے کھانا کون کھلاتا ہے پلی اندوری انسان میلا پانی أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكية وأبا متاعا لكم ولأنعامكم إنسان الله مخاطبين اللہ پاک خطاب کر رہے ہیں ہاں؟ اللہ خطاب فرما رہے ہیں اسے سے ہم ہم ہیں مخاطب ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے اللہ ہم سے خطاب فرما رہے ہیں کیا اور انسان یہ تم کھانے کھاتے ہو پھل کھاتے ہو سبزیاں کھاتے ہو غلے میوے اس کے پیچھے نظام کیا چلا ہے اس کے پیچھے کا نظام غور کرو انا سبب نلما سبا ہم نے آسمان سے پانی برسایا تم شفا بنل اور شفا ہم نے زمین کو پھاڑا یہ خود نہیں پھٹی یہ بیج نے نہیں پھاڑا یہ بیج اللہ نے پھاڑا ہے کوپل کو اللہ نے نکالا ہے زمین کو اللہ نے پھاڑا ہے ہم نے زمین کو پھاڑا ہے پمبتنا بتنا پیا ہک کا ہم نے اگایا ہے یہ کھجور یہ زیتون یہ غلے یہ میوے ہم نے اگائے آگے کیا فرمایا متا الکوم تمہارے لیے کھاؤ اتنے اللہ کے احسانات ہیں ہر آن ہر گھڑی ہر حال ہر وقت ہزاروں لاکھوں اللہ کے احسانات ہم پر ہو جب اتنے اللہ کے احسانات ہیں اور اتنا بڑا اللہ کا نظام چل رہا ہے تو پھر ہمیں کس کو راضی کرنا ہے اللہ کو یہ ہے دعوت یہ ہے تبلیغ یہ ہے کام یہ ہے سمجھنا یہ ہے سب کو سمجھانا اس بات کو لے کے گھر گھر جانا اس بات کو لے کے دکانوں میں دفتروں میں کھیتوں میں مزدوروں کے پاس وزیروں کے پاس وکیلوں کے پاس ججوں کے پاس صدر جو جہاں تک پہنچ سکتا ہے پہنچ کے یہ بات سمجھاؤ او بھائی ہم اللہ کے محتاج ہیں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ ساتھ ہوگا تو ہماری دنیا آخرت بنے گی پیسے سے نہیں بنے گی حالات بنانے والا اللہ ہے حکومتیں نہ حالات بناتی نہ بگاڑتی نظام اللہ کا چل رہا ہے حکومتوں کے بدلنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اللہ کو ساتھ لیں اللہ حالات بنائے گا اللہ بنائے گا اللہ بنائے گا اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ نبی کی اتباع کرو نبی کے طریقے بناؤ نبی کی چال چلو نبی کا دامن پکڑو سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس کو عزت چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا پڑے گا سب سے زیادہ کامیاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر کامیابی چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی نبی کا طریقہ چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی منزل تک نہیں پہنچ سکتا نبی کی اتباع کو نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان کی چال چلنی ہے ان کے رنگ میں رنگے جاؤ ان کے رنگ میں اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے ہیں جن کی شان کو جن کی شان کو جانور تک ساری کائنات پہچانے ایک صحابی آئے عرض کیا حضور میرا اونٹ بھی تک گیا ہے بے قابو ہو گیا ہے اور رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے جو چاہتا ہے اس کو کاٹنے کو پڑتا ہے آپ وسلم باغ میں تشریف لے گئے اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا آپ نے نکیل ڈالی اس کے مالک کو پکڑائی تو بردار ہو گیا صحابہ نے عرض کے حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کیا آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اونٹ نہیں جتنی بھی کائنات جتنی بھی مخلوق ہر چیز مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم الانبیاء ہوں سوائے کافروں کے مشرقوں کی ہو نہیں پہچانتے ہاں، ان نبی کی اتباع آپ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں کنویں کے پاس سے گزر ہوا کنویں کا پانی کڑوا نمکین اور کھارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے جو بٹی لگ گئی وہ بٹی بھی قیمتی ہو گئی تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے عمل نکلا ہے وہ عمل کتنا قیمتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے پچنے خون نکلوایا ہجامہ ایک صحابی کو آپ نے اپنا خون دیا کہ جاؤ ایسی جگہ چھپا کر آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ سکے جہاں کوئی دیکھ ایسی جگہ چھپا کے وہ لے کر باہر گئے اور سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں چھپا کے آؤ جہاں کوئی تو کیا کرے انہوں نے پی لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی لیا واپس آئے اللہ کے نبی نے انہیں کیا کر کے آئے کہ حضور ایسی جگہ چھپا کر آئے ہوں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا فرمایا تم نے پی تو نہیں لیا کہ حضور میں نے تو پی لیا فرمایا جس کے جسم میں نبی کا خون شامل ہو گیا اس کے جسم کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہاں ایسی شان والے نبی ہیں تبلیغ میں یہ کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب وکیل صاحب جج صاحب مزدور صاحب وزیر صاحب کس کو اللہ کو رضی کر دو اللہ کو ساتھ لے دو کیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو نبی کا دامن پکڑو نبی کی اتباع کرو نبی کے طریقے پر آؤ نبی کی چال چلو یہ کہہ رہے ہیں تبلیغ یہ نہیں کہہ رہے وزیر صاحب وزارت چھوڑو نہیں وزیر صاحب نبی کی اتباع کرو یہ کہہ رہے ہیں ہاں۔ وکیل صاحب نبی علیہ وسلم کی اتباع کرو یہ کہہ رہے تبلیغ میں یہ محنت کہ نبی کا دامن پکڑو بھائی اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے سب سے اہم چیز کیا بھائی سب سے پہلی پوچھ کس چیز کی ہوگی نماز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی نماز میری آنکھوں کی یہ محنت ہے تبلیغ میں کوئی بے نمازی نہ رہے جو اللہ کو پہچان لے گا وہ اللہ کی مانے گا اور جو اللہ کی مانے گا وہ فجر میں کہاں ہوگا فجر میں کہوں گا بھائی زہر میں میں مغرب میں عشاء میں طواف چوبیس گھنٹے چل رہا ہے طواف چوبیس گھنٹے چل رہا ہے چوبیس گھنٹے چل رہا ہے گرمی ہو سردی ہو بات طواف نہیں رکتا ہے لیکن جب نماز کھڑی ہوئی تو طواف بھی طواف بھی آج دکان رکتی ہے کھیل رکتا ہے جس نماز کے لیے تواب رکا ہے آج اس نماز کے لیے میٹنگ نہیں رکی کاروبار نہیں رکا صحابہ جب آزان سنتے تھے تو بازار بولو بھائی دکانیں کاروبار سب مسجد آسان ہو گئی سب آسان اب آپ کے پشاور میں آپ دیکھو کون سا بازار ہے جو آزان میں بند ہو رہا ہے موذین چیز چیخ کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے آزان سن کے جو دکان پہ بیٹھا ہے نماز پڑھنے نہیں گیا وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے اللہ بڑا نہیں ہے میری دکان بڑی ہے میرا دفتر بڑا موزن کہہ رہا ہے آ جاؤ نماز کی طرف کہتا نہیں نہیں نہیں ٹائم نہیں ہے میرے پاس بہت مصروف ہوں کہتا ہے الفلاح وہ تمہاری کامیابی نماز میں ہے کہتا نہیں نہیں کامیابی دکان میں ہے ہاں؟ موسیق صبح کہتا ہے من النوم ننو خیر من النوم نماز بہتر ہے نیند سے وہ بڑا سو رہا ہے کہتا نہیں نہیں نیند بہتر ہے نماز سے موسیق نے دوبارہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اب جس نے اللہ کو پہچانا یہ آزان اسے دفتر سے اٹھائے گی بستر سے اٹھائے گی دکان سے اٹھائے گی زندہ آدمی کو سوئی چبو اس کی چیخ نکل جائے اور مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے مسنا جس کا دل سیدھا ہوگا جب آزان سنے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آواز اس کو بستر سے اٹھا لے گی دفتر سے اٹھائے گی اور میٹنگ سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ آزان پہ آزان سنے گا ٹس سے مسنی ہوگی تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ سب اللہ کو پہچانے اللہ کی مانے نماز زندہ ہو رمضان آئے تو سب روزہ رکھے اللہ نے مال دیا تو سب زکات دے اللہ نے مال دیا تو اللہ کے گھر بیت اللہ جائے احرام باندھا اور تلبیہ پڑے زور سے چیخ کر شوق سے جذبے سے محبت سے کیا پڑھے لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كلا ما أجروا ألا ما أجروا ألا ما أجروا ألا ما أجروا یہ محنت ہے کہ نماز زندہ ہو روزہ حج زکات زندہ ہو حدیث میں آتا ہے کسی نے ایک نماز چھوڑ دی جیسے اس کا گھر مال آل سب ہلاک ہو گیا ایک روزہ نہ رکھا ساری زندگی روزے رکھے اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جس نے مال کی زکات نہ دی وہ کیا ہوگا گنجا سانپ بنا کر وہ مال اسے قیامت کے دن ڈسے گا کہے گا میں تیرا مال ہوں جس نے حج نہیں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے تبلیغ میں محنت ہے کیسے اعمال زندہ ہوں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو ہر مسلمان ہمارا دکاندار دکان کے متعلق احکام کو سیکھے ہمارا زمیندار زمیندارے سے متعلق احکام کو سیکھے ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے ہمارا ڈاکٹر ڈاکٹر سے متعلقہ دین کے مسائل کیا ہیں اس کو سیکھے ڈرائیور گاڑی چلانا سیکھتا ہے کھانا پکانا سیکھنا پڑتا ہے کپڑا سینا سیکھنا پڑتا ہے یہ بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے گھڑی کا کام سیکھنا پڑتا ہے تو دین بھی بولو بھائی دین بھی کیا کرنا پڑتا ہے نہیں میں یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو بھائی دین سیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں حضرت عمر عنہ اس کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو بازار کے متعلقہ دین کو نہ سیکھ لے بازار سے بتانے کا تین کو سیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی کمائی کس کی ہوگی پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی سات اصول بتائے سات اصول بتائے اللہ کے نبی نے جو بات کرے تو سچ بولے وعدہ کرے تو پورا کرے امانت رکھی جائے تو ادا کرے سودا بیچے تو خام خاں تعریفیں نہ کرے سودا خریدے تو خام خاں عیب نہ نکالے کسی کا حق دینا ہے تو ٹال بٹول نہ کرے اور کسی سے حق لینا ہے تو اس پر سختی نہ کرے جس کے کاروبار میں یہ سات باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا ہوگا پاکیزہ ہوگا تبلیغ میں یہ کہہ رہے او بھائی دین سیکھ لو بھائی دین سیکھو گھروں میں تعلیم ہو مسجدوں میں تعلیم ہو اعمال کے فضائل کو سنا جائے اعمال کا شوق پیدا ہو جائے کیا پیدا ہو جائے امال کا آج مال کا شوق ہے امال کا شوق نہیں ہے زندگی مال سے نہیں بنتی زندگی امال سے بنتی ہے کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے کامیابی کا تعلق امال سے ہے آج مالدار بننے کا شوق ہے اور دیندار بننے کا شوق نہیں ہے آدمی کا سرمایہ مال نہیں ہے سرمایہ امال ہے سرمایہ اسے نہیں کہتے جو موت پر چھوٹ جائے سرمایہ اسے کہتے جو موت پر ساتھ جائے تو مال ساتھ جائے گا کہ آمال بولو بھائی تو سرمایہ دار مال والا کہ امال والا اور آج سرمایہ دار کسے کہتے ہیں مال والے کو جھوٹ دھوکہ غلط ہاں؟ تبلیغ میں محنت ہے امال کا شوق پیدا ہو اللہ نے بڑے بڑے امال دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دس مرتبہ سور اخلاص پڑے گا کتنی مرتبہ سورہ اخلاص چھوٹی ہے کہ بڑی ہے آسان کے مشکل اب دس مرتبہ سور اخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا بھائی غریب سے غریب پڑھ سکتا ہے امیر سے امیر پڑھ سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دس مرتبہ سور اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے مال تیار کر دے گا پکی بات ہے کچی بات پکی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے آجیز ہو کہ ہزار آیات پڑھ لیا کرو کتنی آیات صاحب نے اس کے حضور روز ہزار آیات پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ نے فرمایا جو سورہ الحاق کو متأثر پڑے گا اسے ہزار آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا سورہ حق کو ایک منٹ لگے گا زیادہ سے زیادہ ہزار آیات پڑھنے کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھ لے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے اور جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد گی گے میں یہ محنت ہو رہی شوق پیدا ہو اعمال کا نماز کا قرآن کا ذکر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑھے دنیا بھی بنے گی آخر بھی بنے گی آمال میں اللہ نے ساری مسائل کا حل رکھا ہے ساری کامیابیاں ساری بلائیاں ساری خیریں ساری برکتیں ساری خوشیاں اللہ نے حضور عدم تب ہمارے کی ابتدا میں چھپا کے رکھی ہیں جیسے آم کی گٹلی میں ہزاروں آم چھپے ہوئے ہیں اور تربوز کے بیچ میں لاکھوں تربوز چھپے ہوئے ہیں اللہ کے حکم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل میں ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں ساری برکتیں چھپی ہوئی ہیں اگر اگر یہ تقوی پر آ نا اللہ فرماتے نافرمانی چھوڑ دیں تو کیا ہوگا ہمیں کہ ہم زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے ومن يتق الله يجعل اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالیں گے اللہ اللہ پریشانیوں سے بچائیں گے وہاں سے کام بنائیں گے جان وہاں وہ حکومان بھی نہیں ہے ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا اللہ اس کے کام آسان کر دیں گے ہاں من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن بلندیت حیات طیبہ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں ہم حیات صحیح بات دیں گے خوشگوار زندگی دیں گے کس کو اپنے ایمان کو اچھا بنائے اپنے احمد کو اچھا بنائے ایمان اور احمد کو اچھا بناؤ وہی بول ہو چوپڑے میں رہتا ہو چاہے مال میں رہتا ہو ہاں، کامیابی تو اللہ سے ملنی ہے اور کیسے ملنی ہے حضرت محمد صلی اللہ وسلم والے احمد سے ملے گی पांचों इन अमाल को छोड़ेगा अल्लाह उसकी दुनिया आखिरत को बिगाड़ेगा अल्लाह ने धमकी दी है ममन आरोगा दिगरी فإن له معيشة صدقا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى जो मेरे दीन से हराज करेगा अल्लाह फरमाने उसकी जिंदगी को اور قیامت کے دن اس کو اپنا کر کے بتاؤں گا وہ تھا تھا میں تو والا اللہ فرمائیں گے کہ میری تو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھی سنتا نہیں تھا نا اللہ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اتنی بستیاں ہیں ہاں؟ کہ ہم نے ان کو پیس ڈالا کیوں جو نافرمانی کر رہے تھے ان کو ہلا کیا کس وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے ہم نے جتنی قوموں کو پکڑا ہے عذاب آئے آگ کا عذاب پانی کا عذاب ہوا کا عذاب جو بھی عذاب ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے کیا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کو ناراض کیا آحال کو چھوڑا احکام کو توڑا اس وجہ سے ان پر عذاب آیا دار انسانوں کی بدہمانے کی وجہ سے تم پر مصیبت آتی وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی کی کمی سے نہیں پریشانی آتی مکان چھوٹا ہونے کی وجہ سے پریشانی نہیں آتی تنخواہ تھوڑی ہونے کی وجہ سے پریشانی نہیں آتی اتنا پریشانی تنخواہ تھوڑی ہے کہ کہ مکان چھوٹا ہے کرائے کا مکان ہے نہیں یہ پریشانیوں کی وجہ نہیں ہے پریشانی کب آتی ہے کی وجہ سے کی وجہ سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دوڑ پڑی ہوتی نا تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا ایک شادی کھلا آدمی کا مال تھا سمندر کے کنارے رکھا ہوا تھا پانی کی لہریں ہیں سامان بہا کر دے گئی آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا دہی میں وہ سکاط روکنے کی وجہ سے ہو سکاط نہیں دی ہوگی یہ وجہ بتائی قرآن میں آتا ہے کس ساتھ سورہ قلم میں باپ جو تھا بڑا سخی تھا بڑا سخی تھا جب پھل کٹتا نا باپ کا پھل پھل پورتا کھیتی آتی وہ بندہ کے راستے میں خرچ کرتا وہ بندہ کے راستے میں خرچ کرتا باپ مر گیا نا بچوں نے کہا باپ تو بے چکے تھا اتنا مال خرچ کر دے گا ہم نے کسی غریب کچھ نہیں دینا ہم نے سارا مال سارا پھل ساری کھیتی اپنے پاس رکھنی ہے تاکہ ہم بڑے مالدار بن جائیں اب وہ رات کو گئے گھر چھوڑنے کے لیے تاکہ کسی غریب کو پتہ ہی نہ لگے اب اللہ کا نظام چلا ابھی وہ بڑے سو رہے تھے اللہ کی طرف سے ایک آگ کا عذاب آیا ساری کھیتی کو تباہ کر دیا جلا کے راگ کر دیا اب وہ نشان ہی ختم ہو گیا کھیتی کا اب جب وہ رات میں چھپے چھپے باتیں کرتے کرتے وہاں پر پہنچے تو دیکھا وہاں تو باپ کا نام وہ نشانی نہیں ہے تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے اندھیرے میں کہیں سنا رہے ایک آدمی چلا جا رہا ہے بادل میں سے آواز آئی بادل میں سے آواز آئی آدمی جی کے باپ کو پانی اب بادل میں سے آواز کا آنا اب یہ کوئی اکیل کی بات تو نہیں ہے نا اب یہ کہانی نہیں ہے یہ کہانی نہیں ہے تو اللہ کے سنا رہے آپ نے سنم سنا رہے اب پانی برسا اور کھیت ایک طرف پہ نالا تھا اس میں چل پڑا دیکھا کبھی آدمی پیچھے پیچھے گیا پیچھے پیچھے گیا دیکھا کہ ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا بھائی میں نے تمہارا نام بادلوں میں سے سنا ہے اپنا عمل بدلاؤ اس عمل کی وجہ سے بادل تمہارے لیے مسفر ہو گئے اس نے کہا تو بتانا پڑے گا میں اپنی آمدنی کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ میں زمین پر خرچ کرتا ہوں آمدنی کا ایک حصہ میں گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں ہاں۔ اس عمل کی برکت ہے کہ اللہ نے بادلوں کو ان کے لیے مسخر کیا یہ بات سمجھنا یہ بات سارے انسانوں کو سمجھانا یہ پہلا کام ہے دنیا کے انسانوں کام بنانے والا کون ہے اللہ اللہ کام بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا عزت دینے والا اللہ ہے اللہ جسے عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں مل سکتا تو کیا کرو اللہ کو راضی کر لو یا دنیا کے مالداروں دنیا کے حکمرانوں یا دنیا کے انسانوں اس کو راضی کرو اللہ کو اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ وہ ہے محمد رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ راستے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ایک ہے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ ایک ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنو اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو آپ ان سے فرما دیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو نبی پاس وسلم کی اتباع کرو اور اگر حضور کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا جو اللہ تم سے محبت کرے گا تم اللہ کے باتوں بن جاؤ گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے ماں رسول تم رسول اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو اور اللہ کے رسول جس چیز سے روکے ہو کے دین ہے یہ پہلا کام ہے اس بات کو لے کے پھرو گاؤں گاؤں بستی بستی گھر گھر ہر دکان ہر دفتر ہر ریڑھی والا ہر چاکری والا ہر مزدور ہر وزیر ہر ہر چینچی والا ہر غریب سے غریب ہر شخص تک پہنچنا ہے اور اس کو یہ بات سمجھانی اس کے دل میں اس بات کو اتارنا یہ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ ہے اس کو راضی کرو اللہ کو اور کیسے راضی کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار کرو تو سب نیت کرو بھی روزانہ دعوت دینی ان شاء اللہ یہ پہلا کام ہے تو دیکھ میں جتنے بھی ہیں بس نئے ہیں پرانے ہیں غریب ہیں امیر ہیں خروج میں ہیں مقام پر ہیں یہ پہلا کام گھر گھر پہنچو گھر گھر پہنچو ہر والے چاگڑی والے تک پہنچو ہر مزدور تک پہنچو پڑھے لکھے ہر پڑھ تک پہنچو اور پیار سے محبت سے بات سمجھاؤ کہ اللہ کو ساتھ لو پیسے سے نہیں کام بنے گے حکومتوں سے نہیں کام بنے گے اللہ کے ساتھ ہونے سے کام بنے گے اللہ کے راضی ہونے سے کام بنے گے اللہ کو راضی کرو اپنے اعمال کو اچھا بناؤ اور اس کے سب سے عمل نماز ہے نماز ہے نماز ہے اب اس کی محنت ہو کہ کوئی بے نمازی نہ رہے کوئی بے نمازی نہ رہے آسان ہوتے ہی وہ سارا بازار بند ہو جائے ساری مارکیٹیں بند ہو جائیں سارے دفتر بند ہو جائیں اور سب مسجدوں کی طرف بھاگنا شروع کرے آزام ہو گئی آزان ہو گئی کس نے بلایا اللہ نے کون بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ جب اللہ بڑا تو اللہ کا حکم بھی اللہ کا حکم بھی نماز کس کا حکم اللہ کا نماز کس کا حکم اللہ کا اللہ نے بلایا سو چورے میں ہو گئے ہمارا وزیر بھی بھاگے مسجد کی طرف ہمارا دکاندار بھی بھاگے مسجد کی طرف ہمارا صدر بھی بھاگے مسجد کی طرف وکیل بھی بھاگے مسجد کی طرف جج بھی بھاگے مسجد کی طرف ہمارا غریب بھی بھاگے مسجد کی طرف اللہ نے بلا لیا اللہ نے بلا لیا ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں روکو میں ہیں اور سجنے میں ہیں سر چکایا ہوا ہے ماتھا دکھایا ہوا ہے پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اب اللہ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اللہ مسئلے حل کرے گا پیسے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے اس نماز سے مسئلے حل ہوں گے حکومتوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے اس نماز سے مسئلے حل ہوں گے آج لوگ سمجھ رہے ہیں نماز پڑھنا ایک برکت کی چیز ہے ایک ثواب کی چیز ہے ایک اچھی چیز ہے نہیں نماز برکت تو ہے ثواب تو ہے ہمارے مسلوں کا حل بھی نماز ہے لوگ سمجھ رہے ہیں مسلوں کا حل پیسے سے ہے برکت کے لیے نماز پڑھو نہ برکت بھی ہے مسلوں کا حل بھی نماز ہے ہاں نماز چھوڑنا لوگ مانتے ہیں کہ گنا ہے لوگ مانتے ہیں کہ نماز چھوڑنا غلط ہے اچھا نہیں ہے اب یہ بھی سمجھانا کہ بھائی نماز چھوڑنے سے مصیبتیں آئیں لوگ گنا سے نہیں ڈرتے لوگ مصیبت سے ڈرتے اب ان کو یہ سمجھو کہ یہ نماز چھوڑنے میں مصیبت بھی ہے گنا بھی ہے اور کیا ہے مصیبت بھی آئے گی کوئی پریشانی بھی آئے گی کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میرے پر پریشانی آئے کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میرے پر کوئی مصیبت آئے آپ یہ سمجھنا یہ سمجھانا کہ دیکھو جب نماز نہیں پڑھو گے اللہ ناراض ہوگا جب اللہ ناراض ہوگا اب کوئی مصیبت آئے گی کب آئے گی کیسے آئے گی کہاں سے آئے گی وہ اللہ جانے آئے گی ضرور اللہ کو ناراض کر کے خوشیاں نہیں ملا کرتی ہاں فصلوں کا وہ کس میں نماز میں ہے ہاں، حضرت ابو حضرت لیٹے رہے تھے آپ کا گزر ہوگا ہمیں کیا بات ہے اگر اگر حضور میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو میں اٹھ نماز پڑھ نماز بھی شفا ہے ہاں نماز بھی کیا ہے شفا ہے اللہ سے مدد طلب کرو کس کے ذریعے نماز کے ذریعے صبر کرو نماز پڑھو <clears throat> صبر کرو نماز پڑھو نماز پڑھ کے مانگو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو کیا کرو بھی نماز پڑھو اللہ سے مانگو نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو ہمارا غریب سے غریب نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے ہمارا دکاندار نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے ہمارا زمیندار نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے ساڑی والا نماز پڑھ کر کے اللہ سے مانگے اللہ نے مال سب کو نہیں دیا ہمارے سب کو دیے مال پر سب نہیں دیا ہم سب کو دیے نماز پر سب نہیں نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو نماز کو شاندار بناؤ نماز کو خوبصورت بناؤ ہاں، کسی کو چور کہہ دو نا چور اسے کتنا غصہ آئے گا آپ فرما رہے ہیں تو نماز میں سے چوری کرے نماز میں چوری کیا ہے اس کا حکم صحیح نہ کرے اس کا صحیح صحیح نہ کرے نماز کو خوبصورت بنانا نماز کو شاندار بنانا اس بات کی محنت کرنا کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے بے سارا مجمع نیت کرے بھائی ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے ابھی تو دیکھو نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں نہ پڑھنے والے نہ پڑھنے والے کیا جمعے میں مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی ٹھیک ہے نا اور فجر میں مسجدوں میں آدمی نہیں ملتی جمعہ تو نہیں فرض پانچ نماز فرض ہے فجر کی غیر حاضری او ہو یہ تو نفاق کی علامت ہے فجر تو منافع باری ہوتی ہے فجر کی آزان میں اضافہ کیا من النوم نماز بہتر ہے کس سے نیند سے نماز بہتر ہے کس سے نیند سے ہاں، نماز پڑھو جب وہ فجر میں مسجد میں نہ جانا اور فجر میں نماز نہ پڑھنا اور دکان پہ چلے جانا اور دفتر چلے جانا اور مزدوری پہ چلے جانا اور کارخانے پہنچ جانا اس کا مطلب کیا ہے اس کو ریزن کی تلاش ہے رزاق کی تلاش نہیں ہے رستا کی نافرمانی کر رہا ہے اور عزت کی تلاش کر رہا ہے ہے ہو سکتا ہاں؟ چاندنی رات ہو چاندنی رات تو تالاب میں چاند نظر آتا ہے حالانکہ چاند کے اوپر آسمان سے یہ تو عکس ہے اگر کوئی تالاب میں چلان لگائے چاند پکڑنے کے لیے نہ وہ تو دکان میں رزق نظر آتا ہے دفتر کاروبار میں رزق نظر آتا ہے اللہ پاک فرماتے وہ رس کو تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے تمہارا تو فجر پڑے بغیر دکان میں جانا یہ چاند کہاں رہا ہے تالاب میں اب یہ بات سمجھانا دیکھو رزق اللہ سے ملے گا نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو اللہ تمہاری دنیا آپس کو آسان کرے یہ تبدیل کہ سو فیصد لوگ نمازی بنے دین سیکھنے کا شوق پیدا کرنا ہے ہر مسلمان میں ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے ہمارا زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے ہمارا غریب ہے ہمارا مالدار ہے مال کے متعلق اللہ کے احکام کیا ہے مال کمانے کے متعلق احکام کیا ہے مال خرچ کرنے کے متعلق احکام کیا ہے ہمارا دین کامل ہے مکمل ہے ہر چیز کی رہنمائی ہے ایک صحابی اونٹے لیٹے ہوئے تھے اونٹے آپ نے فرمایا اس طرح لیٹنا جنمیوں جیسا لیٹنا لیٹنے کا بھی طریقہ بتائیں آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں ہاتھ سے تو شیطان کھاتے دائیں ہاتھ سے پیو بائیں ہاتھ سے تو شیطان پیتے ہاں، کھانے کا بھی طریقہ بتائے پینے کا بھی طریقہ بتائے ایک بچہ آپ شرم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا آپ میں کے بیٹا اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ کتنے آداب سکھائے تفریح کیا ہے یہ فضا بنے بچوں میں جوانوں میں بوڑھوں میں غریبوں میں مالداروں میں کیا ہے ہمیں دین سیکھنا شوق پیدا ہو جائے دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو اور قرآن کی تلاوت کی فضا بنے کر قرآن کی تلاوت ہو جھاپڑے میں رہتا ہے کوئی بات نہیں اس کا مکان بارش میں ٹپکتا ہے چلتے کوئی بات نہیں اس کے اس اس اس کے کے کے گھر میں کیا ہو قرآن کی گراوت ہو اللہ کی رحمتیں آئیں گی برکتیں آئیں گی بچے بھی قرآن پڑھے بچیاں بھی قرآن پڑھے چھوٹی پوٹیاں بھی قرآن پڑھے اس کی نواز سے بھی قرآن پڑھے ہاں آپ نے فرمایا قرآن پڑا کرو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا ہاں قرآن کیا کرے گا قیامت کے دن سفارش کرے گا رحمت کے فرشتے اتریں گے گھروں میں فرشتے آئیں گے قرآن کو حسین حسین بن رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا ان کا گھوڑا بھدکنے لگا یہ خاموش ہو جائے گھوڑا بھی کڑا ہو جائے یہ قرآن پڑھے گھوڑا بد کے ان کا بیٹا سو رہا تھا انہیں ڈر لگا کہ گھوڑے کا پاؤں بچے کے اوپر نہ آ جائے انہوں نے تلاوت چھوڑ دی اور سلام پھیر دیا تو کیا دیکھا ایک فضا میں دور ہی دور ہے اور اس میں روشنیاں چمک رہی ہیں اور وہ آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہوا اور اٹھتا اٹھتا آنکھوں سے اجڑ ہو گیا اب یہ حیران پریشان کہ یہ کیا تھا یہ سفید بادل کی طرح یہ نور یہ روشنیاں یہ کیا چیز تھی یہ آسمان کی طرف اٹھ کے چلے گئے صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حاضر ہوئے تارا قصہ سنایا اور پوچھا کہ حضور یہ کیا چیز تھی میری سمجھ میں نہیں آئی پر یہ فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لی تو گھروں میں قرآن کی فضا فضا بنے آپ صلی اللہ نے فرمایا نے طرح چمک رہا ہمارا مزدور پڑھ سکتے ہمارا غریب پڑھ سکتے بس گھر میں روٹی پکا رہی آجا جا رہی اور کیا پڑھ رہی لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ اور آپ نے فرمایا جو کثرت سے شریف پڑے گا کثرت کا مطلب یعنی کوئی سو دفعہ نہیں کوئی پانچ سو دفعہ نہیں یا مطلب کثرت سے پڑھ کر پڑی جائے پڑھی جائے جائے جتنا پڑھ سکتا ہے پڑ ہی جائے جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھی جائے فرمایا جو کثرت سے شریف پڑے گا نا جنت میں اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا جو کثرت سے درو شریف پڑے گا اور آپ نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے تو ایک برو شریف پڑے گا ایک فرشتہ اس درو شریف کو لے گا اور حضور حضرت کے روزے پر بہت کا رس کرے گا کہ اللہ کے رسول فلاں کا بیٹا ہے وہ آپ پر بھیج دے ہے اتنی بڑی بات ہمارا غریب سے غریب کمائی کر سکتا ہے ہمارا چھابڑی والا بڑی کمائی کر سکتا ہے یہ ہے کمائی ایسا کمائی نہیں ہے یہ امال کا کرنا یہ کمائی ہے جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکال گا پریشانیوں سے بچا لے گا اللہ پاک وہاں سے کام بنائیں گے جہاں سے وہاں گمان نہیں ہے استفار کیوں نہیں کرتے اگر اتریں گی ہاں، استفار کی کثرت کو اللہ کی رحمتیں اتریں گی تمہارے برکتیں ہوں گی تو تو فرو رکھنا کو يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا کہ اگر استفار کرو گے کہ تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیں اور دوسری بات اللہ تمہاری مدد کریں گے کس سے مال سے اللہ مال دے گا اللہ اولاد دے گا باغات دے گا نہریں دے گا اللہ پوچھا دار بادشاہ دے گا استغفار پر وعدے کیے ہوئے سارے ہاں دنیا کے مسئلوں کا حل کہ وہ بھی استغفار ہے اور آخرت کے مسئلوں کا حل کہ بھی اللہ سے معافی مانگو اللہ سے معافی مانگو یہ فضا بنانی ہے گھر گھر قرآن کی ذکر کی فضا بنے آپ نے فرمایا تو آخری تین صورتیں سورے اخلاص سورے فلک سورے بدناس کہ تین صورتیں صبح تین دفعہ پڑھ لیں شام تین دفعہ پڑھ لیں تین صورتوں کا تین دفعہ صبح شام پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا ہر شخص سے عبادت ہوگی اب کوئی بھی بڑے غریب ہو ابھی ہو پڑھ لکھو ہو پڑھو جب پڑھے گا اس کی حفاظت کریں گے تو رات کو سوتے وقت کوئی بکرا کی آخری دو آیات پڑھ لے دو آیات کا پڑھنا اس کے لیے کافی ہے ساری رات ہر بلا سے عبادت ہوگی اس کی ہر شر سے حفاظت عبادت ہوتی ہے فرماتے ہیں کوئی مند آدمی رات کو سورہ بکرا کی آخری آیات پڑھنا کبھی نہیں چھوڑ سکتے عقل مند آدمی کبھی نہیں چھوڑے اتنی عام ہے یہ دو آیت نہیں پڑھنا رات ہاں۔ تو بھائی یہ فضا بنانا عمل کی فضا بنے اور اخلاق اچھے ہوں یہ محنت ہے محنت نہیں گھر گھر جاؤں نرمی معاف کرنا آئے غصے کو پینا آئے کسی کی حیبت پر نہ ہو چگلی نہ ہو کسی کے بارے میں دل میں نہ ہو پینا نہ ہو نہ ہو گھر جو ہوں گے نا گھر جو ہوں گے نا وہ کس سے اس نے اخلاق چھوٹا کرو یا بڑا کرو کچا ہو مکان پکا ہو اچھی لگی ہو ٹوٹی پھوٹی ہو مکان کی چاہے چائے ٹپکتی ہو چاہے بہت بڑا مال ہو آباد گھر ہوں گے وہ حسن اخلاق سے نرمی معاف کرنا غصے کو پینا کسی کو حقیر نہیں سمجھنا اپنے کو اونچا نہیں سمجھنا کسی کی ریبت نہ کرنا کسی کی چگلی نہ کرنا دل میں بوجھ نہ رکھنا کھوپ نہ رکھنا اصد نہ کرنا وہ رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو جو ظلم کرے اسے سے معاف کرو جو برائی کرے بدلا اچھائی سے دے دو یہ اخلاق ہے محبتیں اس سے نفرتیں ختم ہوں گی اس سے گھر آباد ہوں گے ایک دوسرے کی قدر ہوگی ہر گھر جنت بنے گا ہر گھر جنت بنے گا اگر یہ اخلاق زندہ ہو جائے اور اگر اخلاق بگڑ گئے تو گھر جنت بنے گا گھر گھر کیا بنے گا جانم بنے گا چاہے کتنا ہی عمدہ ہو کتنا ہی بڑا محل ہو کتنا ہی کی فرنیچر ہو اور کتنا ہی عمدہ زیور ہو گھر جہنم ہوگا اگر اللہ کے گھر گھر سے جملہ استعمال کروایا ماں سن کبھی سنائی گی اللہ رسم ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو آپ مسلغ درخت کے نیچے آرام پروار ہے آپ کی تلوار درخت لٹکی ہوئی ہے مشرقی نے ایک مشرق جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا آپ کی تلوار سے اس نے ہاتھ میں لیے دیا اب آپ کی آنکھ کھولی وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے ہمیں آپ سے کیا کہتے ہیں نہیں امنا ہوگا اس آپ کو میرے سے کون بچائے گا حضور گھر ہے تو کیا کہتے نہیں امنا ہوگا منگی کون بچائے گا آپ نے بڑے ہو کے فرمایا اللہ اس نے پھر کہا نہیں امنا ہوگا منگی کون بچائے گا فرمایا اللہ حدیث میں آتا ہے پاتا تلوار اس کے ہاتھ سے ہاتھ کانپنے لگے آپ نے تلوار اٹھائی ہمارے دھوپ بتا مجھے کون بچے اس نے کہا بڑے بڑے آدمی تو کیا پیغام دیا کہ ہر ضرورت میں ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو اللہ یہ ہے تبلیغ میں سب کرو کو اللہ کی طرف پھیرو اس اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری غرض ہے من اللہ کی هو الفوز کا اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کامیابی اللہ کو ساتھ لینا اور اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے تو ایک ہے دوسرا پہلے محمد رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو حضور وسلم کے رنگ میں رہ جاؤ حضور کے طریقے پر چلو حضور کے دامن کو پکڑو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں ان کے پیچھے چلو گے تو اللہ تک پہنچو گے ان کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہو گے ان کا طریقہ ہوگی تو ناکام ہو گے رسول یہ دین ہے جو میں رسول کرنے کو تحت کرو جس سے روکے رکو روکو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو کہ حضرت اتباع کرو اور اگر حضور کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا اللہ کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا ہے تم اللہ کے محبوب بنو گے اللہ کے محبوب کی اتباع کرو تم بھی اللہ کے بنو گے یہ تبلیغ میں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان کیا کریں اللہ کو راضی کریں اللہ کو اللہ کو ساتھ لیں اللہ کی طرف دور لگائیں اور کیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کریں کہ اللہ نے ساری خیریں بھلائیاں برکتیں خوشیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھیے سارے مسئلوں کا حل نبی کی اتباع ہے اللہ نے آپ علیہ وسلم کو سارے جانوں کے لیے رحمت بنایا آپ کا طریقہ اس میں رحمتیں ہیں آپ کا طریقہ چھوڑا تو زحمتیں ہی سہمتیں ہیں آپ علیہ وسلم کی ذات کا برکت آپ کے طریقوں میں برکت ہی برکت آپ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں پورا لشکر ساتھ ہے پانی ختم جانور پیاسے لشکر پیاسا ایک پیالہ پانی رہ گیا صحابی فرماتے ہیں نے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پڑ پڑے سارا لشکر سیلاب ہو گیا پانی ختم نہ ہو کتابوں میں لکھا ہے آپ زم زم سے بھی زیادہ بابرکت پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکل آپ ایک سفر میں ہیں کنویں کے پاس سے گزر ہوا کنویں کا پانی کڑوا نمکین کھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہا پول میں ڈالا آپ کے لوہا کی برکت سے کڑوا پانی پیٹا یہ کنویں کے پاس سے گزرے کنویں کا پانی خشک کتا پانی کا نہیں آپ نے منہ میں پانی لیا اور اس نے کلی کر دی آپ کی کلی کی برکت سے مرغا کنواں زندہ ہو گیا خشک کنواں پانی سے بھر گیا کلرنگ میں یہ کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ کو ساتھ لو ہمارے مسلوں کا حل کیا ہے اللہ کو ساتھ لینا اور اللہ کو ساتھ دینے کا ذریعہ کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ نماز نماز نماز روزہ ساتھ ایک مہینے زکات سال میں ایک مرتبہ کسی پر ہے کسی پر نہیں حج زندگی میں ایک مرتبہ کسی پر ہے کسی پر نہیں نماز دن میں پانچ مرتبہ ہر مسلمان پر فرض ہمارے مسلوں کا حل امال ہے ہمارے مسلوں کا حل نماز ہے ہمارا غریب نماز پڑھے ہمارا مالدار نماز پڑھے ہمارا وزیر نماز پڑھے ہمارا ڈاکٹر نماز پڑھے ہمارا جج نماز پڑھے ہمارا صدر نماز پڑھے ہمارا جھوپڑی والا نماز پڑھے ہم مسلمان ہیں اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کہ نماز ہے کہ سب سے پہلی پوچھ قیامت آمد دن کہ نماز کی ہے جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں نماز ہے کہ جس نے نماز چھوڑی کہ اس نے تو کفر کیا کہ کافروں والا کام کر دیا آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ہے آزان ہو تو دوڑ لگے اور مسلمان کی مسجد کی طرف یہ ہے کام یہ مجمع اس مجمع کا یہ کام ہے گھر گھر جانا اور غریب امیر کو سمجھانا ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو ساتھ دینا ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے ہماری کامیابی نماز میں ہے آزاد کیا ہے یہ گھنٹی نہیں ہے یہ گہنٹی گئی یا زور کا وقت ہو گیا نظر کا وقت ہو گیا آزان آزان کے الفاظ بہت طاقتور الفاظ ہیں آزان میں بہت بڑا پیغام ہے موسم کیا کہتا ہے ہر گاؤں میں ہر بستی میں ہر محلے میں ہر روز یہ آواز گونجتی ہے صبح دوپہر شام مغرب عشاء کوئی دفعہ آزان اور ہر آزان میں کیا پیغام اللہ اللہ اکبر اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے کوئی بڑا نہیں ہے اللہ بڑا ہے تو اللہ کو راضی کرو اللہ کی مانو اللہ کے سامنے جھکو ایک پیغام دے رہے ہیں موسیق الا اللہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے ہے کام بنانے والا وہی ہے مسئلے حل کرنے والا وہی ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی ہے کائنات کے نظام کو چلانے والا ایسا جو محمد رسول کہ محمد صلی اللہ کے رسول ہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو ان کی راستہ ہے ان کے پیچھے چلنا ان کے طریقے آنا اس میں عام چیز نماز ہے تو مودی نے سراہد کہا آ جاؤ نماز کی طرف ہے ہر مسلمان کو ڈاکٹر بات میں ہو مسلمان پہنے ہو وزیر بات میں ہو مسلمان پہنے ہو جج بات میں ہو مسلمان پہنے ہو جنرل کرنل بات میں ہو مسلمان پہنے ہو کیا کرو کہ چلو چیز تمہاری کامیابی یہ نماز میں ہے میرا بیان تھا میں میرے جو سے یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ بیٹی کا ہے وہ کبھی کرسی کا کسی فیصلہ نہیں کر سکتا نماز ہاں سوری پڑی کہ میٹنگ ہو رہی بھاجیو یہ جو نماز چھوڑ کے میٹنگ کی ہے چھ گھنٹے کی اللہ چھ سیکنڈ میں اس کی فیٹنگ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ سے ٹکر لی ہے نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ بھاری ہو گے تو پڑھ لیں گے ٹائم ہوگا تو پڑھ لیں گے آج تھکاوٹ تھی آج گردی تھی آج مہمان تھے نہیں نماز ہم مسلمان ہیں ایک زمیندار کا کھیت پانی لگاتا رہا کی آزان ہو رہے تو گھر کو جا رہا ہے اسی نے کہا بھائی نماز تو پڑھ لو تو میں تھکا ہوں سائگر کام کرتا رہو کب آگے گیا کسی نے کہا بھائی آگے پانی کی بارش کے لیے چھ گھنٹے کی مجھے پانی چاہیے نہیں اگر آپ کو ضرورت ہے نا تو میری باری کا پانی آپ استعمال کر سکتے ہو اچھا مجھ سے بڑی ضرورت ہے بھاگا اپنے کھیت میں اور چھ گھنٹے کے لیے پانی لگانے لگا اور دس منٹ کی نماز کو کیا کہہ رہا تھا میں ختم وہ کیا سمجھتے ہیں کھیتی پانی سے اگتی ہے أفرأيتم ما أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون اللہ فرماتے ہیں کہ کھیتی تم کرتے ہو یہ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے کھیتی کو کرتے ہوتے ہیں صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبرا وزيتونا ونخلا وحبائك غلبا وفاكية وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وإنسان ذرا غور تو کیا کر سیب کھا رہا ہے انار کھا رہا ہے انگور کھا رہا ہے کیلے کھا رہا ہے خربوزہ کھا رہا ہے امرود کھا رہا ہے سبزیاں کھا رہا ہے گلے کھا رہا ہے میوے کھا رہا ہے تو ذرا غور تو کیا کر اس کے پیچھے نظام کیا چلا ہے انا سب نل ماں ہم نے آسمان سے پانی برسایا سم مشکل پھر ہم نے زمین کو پھاڑا پھر ہم نے اس سے بلے اور بیوے اور سبزیاں اگائی کس کے لیے متا اللہ تمہارے لیے تو کھیتی پانی سے نہیں ہے کھیتی اگانے والا کون ہے تو کیا کہا نماز کی طرف کیونکہ کامیابی نماز میں ہے مسلوں کا حل نماز میں ہے خوشیاں نماز میں ہے کام و قدمیاں نماز میں ہے اور فجر کی آزاد میں سفر دیا السلام تو خیر من النار السلام تو خیر من النار نماز بہتر ہے نیند سے نماز بہتر ہے نیند سے تو دوبارہ کام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے کوئی بڑا نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے لا اس کے سوا کوئی کرتے ہو ہو یہ آسان ہے یہ دعوت ہے یہ دعوت ہے سامنا ہے اور جس کا دل زندہ ہوگا وہ بردا کو زندہ کو سوئی چکو چیخ نکل جائے کا جسم اچھل بھرے مورتا کو ہنجر مارو تو دس سے کا ہو جس کا دل زندہ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی قصے سے اٹھائے گی میٹنگ سے اٹھائے گی فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز پڑھ جائے گی اور جس کا دل پورتا ہے وہ آزاد کے آزاد سننے میں تک سے بچتا ہوں جس کا دل زندہ ہے آزاد اس کو دکان پہ نہیں کرے گی آزان ایک پیغام ہے آزان کے الفاظ بہت طاقتور الفاظ ہیں ایمان مضبوط ہوگا تو نماز کبھی نہیں چھوڑے گا آج اکثر لوگ ہیں جب کہیں جاتے ہیں نا تو جاتے ایک سوال کرتے ہیں جاتے ایک سوال کرتے کیا کہتے چارجر ہے چارجر بہت میری بیٹری کیا ہوگی جو اجان سن کے نہیں اٹھا اس کی گردی کا ہوگی تبدیل میں یہ کہہ رہے ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرو ایمان سیکھنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان کے بول ہیں ایمان کے الفاظ ہیں اور ایمان کی حقیقت کہیں سے آتی ہے ایمان سیکھو گے ایمان مضبوط ہوگا جب جس بھی تو گا پر چلنا کیا جائے گا اصل وہ دس گھنٹے پانی لگانا کتنا مشکل کام تھے اور دس منٹ کی نماز پڑھنا کتنا آسان اب اس کے لیے مشکل کام آسان ہو گیا آسان کام کیا ہو گیا جو بھی ایمان نہیں سیکھا ایمان نہیں سیکھا ابھی رمضان آئے گا نا مشینیں ہو رہی اور بہت بڑا طبقہ کہاں کو جن جن جن کیا کرے تھکا رہے اپنے آپ کو تھکا رہے اپنے آپ کو اور ترالی نہیں پڑتے کہ میں تھک جاتا ہوں ایمان کمزور ہے ترالی بولنا میں ہے نہیں جن میں ڈائٹ نکالنے جاؤ گے پسند ہوگی ایمان کمزور ایمان سیکھو صحابہ کا جگہ ہے ایمان پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا قرآن سیکھنا تو نہیں آپ لیکن قرآن سے بھی پہلے ایمان سیکھو یونیورسٹی گھر لڑکے تھے سیر گئے سمندر کی ملا سے مزہ کیا بابا سائنس پڑھی مجھے کیا پتا سائنس کو پیشاب تو مجھے کیا پتا کہ دمرا نہیں تو مجھے کیا پتا کہ تمہرا چیز سیکھی کہ نہیں تو ہنس پڑے تو بابا میں یہ سیکھا میں یہ سیکھا میں یہ سیکھا میں یہ سیکھا تم نے تو اپنی زندگی تم نے تو آدھی زندگی ضائع کر دی آگے زندگی جایا دی یہ کچھ سیکھیں گی بابا بنوس تھوڑا آگے گئے تو سمندر میں آدمی تو بھی نہیں پانی کشتی کے اندر بابا نے کہا بچوں تم نے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ پڑھا بڑی ڈگریاں یہ بتاؤ کہ تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا میں کہا بابا ہم نے تیرنا نہیں سیکھا میرے سا بچوں میری بہتری زندگی جایا کی تھی تم نے ساری تیر بوڑھا بھاگا تیرتا ہوا نکل گیا ہم یہ سائنس پڑھے ہوئے اور کمپیوٹر پڑھے ہوئے ڈوب کے اگر نے ایمان نہ سیکھا تو کچھ نہ سیکھا تبری میں کیا کہہ رہے ایمان سیکھو بناتے ہیں یہ تو لوگوں نے نام رکھ دیا تبری کی جماعت اگر میں نام رکھتا تو اس کا نام کیا رکھتا ہے ایمان یہ ایمان کو مضبوط کرنے کی محنت ہے تو ایمان مضبوط ہوگا آج نماز پڑھنا مشکل ہے یہ نماز چھوڑنا مشکل آج پودے میں اٹھنا مشکل پھر تاجو کی نہ چھوٹے گی یہ ایمان ہے یہ ایمان آتا ہے نماز کا شوق آپ نے جو بجٹ کی نماز پڑھے گا پھر شوق کی نماز پڑھے گا اللہ بدر سے لے کر زور تک کے گنا معاف کرے اثر پڑے گا اثر تک کے بعد مغرب پڑے گا مغرب تک کے بعد عشاء پڑے گا عشاء تک کے بعد اور آپ نے فرمایا تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے ہمارے ساری رات عبادت کا سواب ملے ایمان مضبوط ہوگا تو نماز کا شوق رہے گا رمضان آ رہا ہے پھر شوق ہوگا ہوا ہوگا اور رمضان آ رہا ہے اور روزے رکھیں گے وہ خرابی پڑیں گے وہ عبادت کریں گے اللہ کو راضی کریں گے یہ جب ہوگا ایمان مضبوط ہوگا اور رمضان جانے پر خوشی ہوگی تو واہ کہ برکت والا مہینہ کہ رحمت والا مہینہ کہ کپڑوں والا مہینہ کہ دعاؤں والا مہینہ کہ قرآن والا مہینہ کہ حدیث میں آگے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ والے رشتوں سے فرما دیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اب تمہارا ایک ہی کام ہے روزے داروں کی دعا پر آبید کرتے ہیں ایمان مضبوط ہوگا تو رمضان کے آنے پر خوشی ہوگی اللہ کے نبی ابھی رجب کا چاند نظر آیا ہے اور رمضان میں دو مہینے باقی رجب اور شابان اور آپ کی دعا اللہ ہمارے رجب میں برکت دے ہمارے شابان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک کو پہنچ سکتے دو مہینے ایمان مضبوط ہوگا تو وہ ہم تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہا ہے ہاں؟ ایمان مضبوط ہوگا تو پھر نماز کا شوق روزوں کا شوق پھر دین کو سیکھنے کا جذبہ پھر ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے گا آج دکان ایک مارکیٹ میں سو تاجر بیٹھے ان سو میں سے پانچ کو بھی تجارت کے مسائل نہیں آتے قدموں بیانوں کے زمانے میں کوئی تاجر بازار میں بیٹھ نہیں سکتا تھا جب تک بازار کا دین سیکھنا لے جب تک تجارت کا دین سیکھنا لے زمیندار کے مسائل کو سیکھے زمیندار کام کا علاقہ کپاس کا علاقہ یہ زمیندار کہنے لگا ایسی سوڑی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی کہ ہم نے سپرے کی اور چھوٹی کو اثر نہ ہوا ہماری لاکھوں کی فصل تو نہ ہوگی اس سے اسے چل صاحب آپ اوسر ادا کرتے ہیں اپنی پیداوار کا اوسر ادا کرتے ہیں تو سر کیا کہتے اچھا ہوتا کیا کہتے اسے ہوتا کیا ہے تو پھر سونڈی ہے گی اور اللہ سے ٹکر نہیں ہے تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں ہر مسلمان دین کو سیکھے دین سیکھنے سے آتا ہے بغیر سیکھے نہیں آتا ہے مسلمان ادھر پیدا ہوا تو مسلمان تو ہے لیکن اسلام سے اسلام تو سیکھنا پڑے گا بھائی جنازہ پڑھنے جاتے ہیں جنازے کی موت کرو دنیا ہاں ہمارے اچھا آج کل ایک رواج چلتا ہے بارات ہے نا بارات مسیح کی طرف جا رہے اس لیے کہ دولہے نے شادی کے نفر بیٹھے ویسے کبھی ہے نہیں شادی کے نفر بیٹھے اچھا اب وہ بارات جا رہی اور دونوں ڈبکے کے ساتھ جا رہی یہ واقعہ ہے کہانی نہیں تمہارا شادی تھا اس نے کہا جی میں اس کا دوست تھا دھو لیتا بارات باہر کھڑی ہو گئی اور مجھے انہوں نے کہا تم ساتھ چلا جا مسجد کے اندر میں ساتھ چلا گیا اندر گئے میں بیٹھ گیا میں نے دھونا سیکھا پڑھنے سے بھائی کہتا ہوں تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر اس نے نیت باندھ لی میں پاس بیٹھ گیا کہتا بہت دیر کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا تو میں نے دل میں سوچا کہ وہ شادی کے نفل ہے بڑے خوشی خوشی سے پڑھا کہتا بہت دیر کھڑے کھڑا اور پھر کھڑے کھڑے اسلام دیکھ لیا کہتے میں نے اس سے کہا بھائی مجھے شادی کی نفل پڑے کہ نماز جنازہ پڑے میں روکوں نہ کہیں یہ کس میں ہوتا ہے کہ وہ جنازے نہیں ہوتا ہے کہتا سچی بات بتاؤ مجھے نماز مجھے نماز تبلیغ میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی وہ دین سیکھو بھائی دین سیکھنے سے آتا ہے دین کو سیکھو قرآن کی گراوٹ کرو گھر قرآن کی تلاوت ہو گھر میں چھ افراد ہے ہر فرد سکھن پڑے بچے بچیاں قرآن پڑے اما ابا قرآن پڑے دادا پوتا قرآن پڑے گھروں میں شور لگے آپ نے قرآن پڑا یہ قیامت کا دن تمہارے لیے سفارش کرے گا آپ نے فرمایا جو رات کو سوئے ملک پڑے گا جو رات کو سوئے ملک پڑے گا اللہ اسے خبر کی آزاد سے بچائے کتنا آسان کام ہو گیا بھائی ہاں آپ نے ہمیں ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور پرانے پاک کا دل سورہ یاسین ہے تو صبح کو سورہ پڑھ لے گا شام تک کی ضرورتوں میں اللہ کی مدد حال ہو جائے گی یہ ہے مسلوں کا حل ان آمدین کا بن سکتا ہے صحابہ کا شوق کا نہیں تھا کا تھا سامان سے زندگی بنتی ہے دنیا بھی آخر کی غریبوں کی ہے کی آماد سے زندگی بنتی ہے حضرت عبداللہ اللہ کی قسط ابران الدیمان ہے حضرت عثمان ابران امیر المومنین ہے قیادت کے لیے نشیب لائے اور آپ کے لیے مہینے کا خرچہ مقرر کر دو کہنے گریلے لینے مجھے کوئی ضرورت نہیں کیا آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا کتنی اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کے کام آئے گا تو میں بیٹیوں کی فکر نہ کرو میں نے اپنی بیٹیوں کو سوری واقعہ یاد کروائی قرآن کو سوری واقعہ پڑھتی ہیں نے اللہ کے نبی سے سنا جو رات کو سوری واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی پاکر نہیں آئے گا ہاں ہمارے گھروں میں فکر بنے قرآن کی ہمارے گھروں میں فکر بنے ذکر کی اللہ کان کھول کا سنو دلوں کا اطمینان مال میں نہیں ہے چیزوں میں نہیں ہے پودوں میں نہیں ہے گاڑیوں میں نہیں ہے کوٹیوں میں نہیں ہے زیور فرنیچر میں نہیں ہے دلوں کا اطمینان وہ تو اللہ کی یاد میں اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر آپ نے سلم نے فرمایا تو سو مرتبہ پڑے اللہ لا الہ الا اللہ ہمیں سو مرتبہ جو جانا پڑے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چوتھی رات کے چاند کی طرح چمک رہا آپ کیسے نہ نے فرمایا جو کثرت سے درو شریف پڑے گا کثرت سے درو شریف پڑے گا سو پچاس کیسی رہے کثرت سے درو شریف پڑے گا تمہیں جنت میں اسے میرا پڑوس پھر اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا ہمارا مزدور مزدوری میں جا رہا ہے ہمارا وزیر وزارت سے جا رہا ہے تو بتائیں سنپور دور سائیکل والا گاڑی والا جہاز والا سے اللہ کا نام ہو گرو شریف ہو چھوٹا سا شریف بتاؤ سلوا والا سنگینا سلام صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم پہلے حدیث نے بہت آسان کیا ہمیں جو دس مرتبہ اس کو دوسری کھلے اور جسمر تو اشان پر دوسری کھلے اللہ کے نبی نے بنا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا دل یہ بازی ہو کثرت سے استفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا پریشانیوں سے بچائے گا وہاں سے اللہ اس کے کام بنائے گا جہاں سے وہاں کو اور درو شریف کروا دے استعمال کروا دے تو اس کے اصول میرا جو ذکر کا وقت ہے اس میں سے کتنا وقت درو شریف کو دے دوں بڑا جی تو سر اسدی نے میرے ذکر کا وقت طے کیا اس میں سے کتنا وقت درو شریف کو دے دوں تہائی آئی وقت دے دوں ہاں، ہے ٹھیک لیکن دور شریف زیادہ ضرورت ہو کہ اچھا میں آدھا مرکز دروشریف کو دے دوں تو میں ٹھیک ہے لیکن دروشریف کو اور زیادہ کردے اچھا،, اچھا میں دو تہائی وقت گرو شریف کو دیتا ہوں ایک ہے دوسرا ذکر کو آپ ہاں، میں ٹھیک ہے لیکن دور شریف اور زیادہ ہے اچھا میں ایسا کرتا ہوں میں تر شریف پڑھتا رہتا ہوں آپ نے فرمایا جن ہوگا میو ہو کر کا اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کیا اس کے بعد پر پر اور کتنا آسان کام کیا سب میں نے یہ بات کہ تین دفعہ صبح آخری تین سورتیں پر لو سورہ اخلاص سورہ سڑک سورہ انموس تین دفعہ صبح تین دفعہ گھر مسلمان ہو سکتے آسان ہو مزدور بھی بھی بھی وکیل جج پتا سب پڑھ سکتے ہیں تین دفعہ آخری چیز سورتے سو تین دفعہ آخری چیز سورتے شام تین دفعہ پڑھے آپ نے بردا تقسیم کا بالکل نہیں تیرے لیے ہر چیز میں کافی ہے اللہ ہر شخص سے تیری حفاظت کرو اچھا اس میں ایک بڑی اچھی بات لکھی کیا کیا تین صورتیں قرآن کے آخر میں آئیں گی تین صورتیں قرآن سے آخری میں تو اس نے اشارہ دیا ہے جتنا آواز کا زمانہ ہوگا ان تین صورتوں کی ضرورت زیادہ پیش ہے کیوں شر کا زمانہ حسد کا زمانہ برائی کا زمانہ تو کیا کہو ان صورتوں کا استعمال کرنا ان آواز سے زندگی بنتی ہے بھائی اپنے آواز کو اچھا بناؤ کے اہتمام کو ہمارے مسئلوں کا حل کیوں ہے پیسے جو دکان نہیں ہوتے حکومتوں جو دکان نہیں ہوتے دوائیوں جو دکان نہیں ہوتے وہ کام کس سے ہوتے ہیں تو دھاؤں سے ہوتے اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو بس کے نہیں ہوں گے ایک حدیث میں آتا ہے وہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ پریشانی کے وقت میں اللہ اس کی سنے اس سے چاہیے کہ خوشی کی اوقات میں تو آپ ہی بسن کر دونوں کا علیہ فیصلہ نے بھروایا جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں پیسہ حل دعا سے بڑھ کر اللہ کے یہاں کوئی چیز نہیں سب سے بڑا سبب مسائل کے حل میں ہوا ہے پریشانیوں سے بچنے کا سبب ہوا ہے مصیبتوں سے نکلنے کا سبب ہوا ہے اللہ سے مان لو بات تو بات آنکھوں تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگا بولو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں قریب اجیب تو میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیں میں بہت قریب ہوں اور جب مجھے کوئی پکار میں اکثر صاحب کے تو اب باہر اس میں جو جو ملازم تھا اس میں تو صاحب بہت مشہور ہے بہت مہمان ہے اپنا آپ کو مشہور کر لیا صاحب کو بتا دیں گے میں نے ملنا ہے آپ کو بہت انتظار کرنا پڑے گا تو اس نے کوشش کی کہ باہر سے چلا جائے لیکن جب اس نے اشار کیا جب تک کچھ اندر لے کر گیا نا تو اندر بارہ پتری گئے تو لوگ افسروں سے دوستیاں لگا رہے مزیروں سے دوستیاں لگا رہے تقریب میں کہہ رہے انسان ہو کس سے دوستی لگاؤ اللہ سے کس سے تعلق بناؤ اللہ سے اللہ کو ساتھ اللہ سے مانگو اللہ ہے تتعبهما يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما جسے چاہوں بیٹا دو جسے چاہوں بیٹیاں دو جسے چاہوں بیٹے بیٹیاں دو نہ دو اور جسے چاہوں نہ بیٹا دو نہ بیٹے دو دل ملک منتشا وطن سے منتشا و تو اس منتشا منتشا جس کو چاہوں بادشاہ دو جس سے چاہوں بادشاہ چھین لو جس کو چاہوں عزت دو اور جیسے چاہوں سہی جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا چند باپ کو ساتھ لو اللہ سے دوستی لگاؤ اللہ کو رضی کرو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سب محتاج ہے بولنے میں محتاج سننے میں محتاج دیکھنے میں محتاج پلک چپکنے میں محتاج کھانے چبانے نگلنے میں محتاج پیشاب کمانے میں محتاج نیند آنے بیدار ہونے میں محتاج سب محتاج ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں اللہ ہر آدمی کے ہر روز ارادے توڑتا ہوتا ہے اللہ سمجھانا چاہتا ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہر آدمی کے ارادے توڑتے ہوتے ہیں ہمیں تو مکھی تنگ کرتی ہے باہر سے نا مکھی پیچھے پڑ جاتی ہے باہر سے مکھی کے آدمی کے پیچھے پڑ جاتی ہے ادھر سے اڑاؤ ادھر آ کے بیٹھ جائے ادھر سے اڑاؤ ادھر آ کے بیٹھ جائے باہر وہ گاڑی میں پہنچے گاڑی سے نہیں نکلتی دن میں مکھی تنگ کرے اور رات کو کیا تنگ کرے مچھر تنگ کرے ہاں، چھپکری پھر تنگ کرے پھر ہاں چوا بیت غلام بھی لینا ہوتا ہے تو ایک آدمی بیٹو بلا نہیں دینا کا باہر اندر کا کچھ چوا وہ اس کی شلوار شلوار گھس گیا وہ شروعات کی بات تو انسان تو کمزور ہے انسان گئے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہاں؟ جو لڑک چاہیں گے وہ ہوگا اس اللہ کو ساتھ کرو پہلے نا وہ دیہاتوں میں جب مہمان آتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں مرغی پکڑو مرغی پکڑو سیما کرو مرغی مہمان کے اب وہ بریلر تو ہے نہیں ایسے پکڑ وہ تو جہاز کی مرغی آزاد پھرنے والی تیز اب وہ مہمان آیا تو اس نے کہا پکڑو مرغی بھائی اب وہ جناب نوکر پیچھے پیچھے مرغی بھی آگے آگے کبھی چھت پہ چڑھ جائے کبھی دیوار پہ چڑھ جائے کبھی درخت پہ چڑھ جائے اور پورے گاؤں کا اس نے نا نے اس کا چکر لگایا پورے گاؤں کا چکر لگایا اور وہ تھک گیا پورا حال ہو گیا بڑی مشکل سے جا کے میرے مرغی کو قابو کیا اب جب پکڑ لیا نا اس کے پر رکھے اور پھر پاؤں ایک پاؤں کے نیچے نا اور ایک آدمی پکڑی کی چھری ایک آدمی پکڑی اس کی گردر اب مرغی چیخ رہی چو چاں چاں کر رہی تو کہ تم کر چاں کر جو مرضی کر تو بچ سکتی نہیں کوئی بچا سکتا نہیں اب کو اللہ بھی نہیں بچا سکتا کیا کہتا ہے اب کو اللہ بھی نہیں بچا سکتا اس کے پاس کھڑا تھا گدا گدے نے ماری قدرت تھی وہ پڑے اس کی ناک پہ وہ پیچھے جا کے گرا بڑھ کے اس نہیں بات اللہ چاہیں گے وہ ہو جو اللہ چاہیں گے وہ جو لوگ چاہیں گے وہ ہمارے بھائی بھائی جی، کرتے تھے ایک آدمی آپ کسی چھت پہ چڑھا اوپر بچے سے خودکشی کرنے کے لیے مرنا چاہ رہا تھا تو اس نے بچے چھلانگ ماری مرنے کے لیے نیچے کوئی بہت بھوکا آدمی گزر رہا تھا اس کے اوپر گرا وہ گیا وہ گیا یہ زندگی بھاؤ جس کے ہاتھ میں تو اللہ سے مانگو کس سے مانگو ہاں ہمارے بزرگ تھے ہمارے استاد تھے تو بڑی سیدھی سیدھی بات کرتے کوئی صاحب ان کے پاس میرے دعا فرمائیں ہمارے فرمائش میرے ہاتھ ٹوٹے تو خود مان اللہ سچی سنتا ہے نہیں اللہ کسی کی سنتا کسی کی نہیں سنتا ہاں؟ سب سب اللہ سے مانگو بھائی نماز کس لیے مانگو روزہ کس لیے مانگو حج کس لیے مانگو اللہ سے مانگو اللہ خوش ہوتے نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے دعا کا اہتمام ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے قرآن ہے ذکر جن کی خوبصورت بنے گی انعامات سے جن کی خوبصورت بنے گی اخلاق سے اخلاق سے کپڑوں سے نہیں زیور سے نہیں فرنیچر سے نہیں ٹائل پتھر سے نہیں گھر آباد ہوں گے اخلاق سے کامل ایمان والا کون وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں سب سے زیادہ وزنی چیز کیا کے دن تلاشوں میں آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے آپ جس آدمی میں نرمی نہیں جس آدمی میں نرمی نہیں فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں اگلا پیا نرمی معاف کرنا غصے کو پینا ایک ساتھ اس نے مجھے نصیحت فرمائے اور ہم سب سمجھیں کہ وہ نصیحت کس کے لیے میرے لیے میں فرمایا لا اس سے بے قابو کرو ہر کے ان کو کچھ اور نصیحت فرمائے تمہیں غصے پہ قابو پاؤ ہر کے ان کو کچھ اور نصیحت فرمائے تمہیں غصے پہ قابو پاؤ یہ اخلاق ہے غصہ نہ آنا کمال نہیں غصہ آئے گا غصے کو پیجو آپ نے ہمارا پہلوان وہ نہیں ہے یہ جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں نا بیچ میں سے یہ بہت نامناسب بات ہے اتنے بجنے میں اٹھ کے جانا گندے پلام کیے ہوئے کسی گھر ہونا نہ سکا میں نے شروع میں کہا تھا نا دھوتے پر شیطان چھیڑنا شروع کر دیتے چلو چلو چلو چلو چلو اور جب ایک اٹھ کے جاتا ہے نا دوسرے کہتے تم پیچھے پیچھے ہوتے <laughs> اٹھ کے جاتے ہیں نا یہ باہر جا کے سوچتے تھے کہ اٹھ گیا جیسے شیطان جگہ چلا ہاں؟ ہم درمیان میں اٹھ نہیں جانا چاہیے تو آپ آپ نے بتایا تم لوگوں کو بات کرو اللہ تمہیں معاف کرے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا گنا کا رجسٹر پڑا پڑا کونا کونا کونا کونا کونا کونا ہی گنا رجسٹر خالی پڑا ہے ایک نیکی ہے باقی گنا ہی گنا ہے نیکی کیا رہا ہے کہ جن لوگوں سے در گزر بات کرتا تھا اللہ نے فرمایا کہ ہمارے بندوں سے در گزر کرتا تھا ہم اس سے در گزر کرتے معاف کرنا سیکھ اس سے گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا دوسروں کی اچھائیاں دیکھے اپنی خامیاں دیکھے یہ شریعت کا مزاج ہے خرابی میں خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں دوسروں کی خوبیاں دیکھو اپنی خامیاں دیکھو اس سے ہوگا نور سے ہوگی محبت ہے اس سے گھر کا ماحول بنے گا دور سکون کسٹمر سرانو آپ کے الگ ریبی کے ساتھ ایک جنازہ لایا گیا آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے عمر سامنے آ گئی ان کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا کیوں رجل نہ یہ بڑا فاجر آدمی ہے آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی بیٹی کا کام کرتے دیکھا ہے ایک آگے کھڑے ہو گئے حضور میں نے دیکھا ایک دن ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے آپ آگے بڑھے آپ نے جنازہ پڑھایا ان کو دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول دعائی دیتا ہوں کہ تو جن یہ اخلاق ہے یہ اخلاق سیکھا ہے کہ لوگوں کے کام آؤ خیر الناس نہیں انداز بہترین لوگ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں بھوکے کو کھانا کھلاؤ پیاسے کو پانی پلاؤ نگے کو کپڑا پہناؤ یہ ہمارا دین یہ سکھا رہا ہے اللہ او نی آؤ نہیں لال نہیں نا گان لالی آؤ اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے آپ کسی کی مدد کرو اللہ آپ کی مدد کرے گا ایسا خوبصورتی کیسا خوبصورت ماحول بنے گا جنت کا ماحول دفتروں میں بازاروں میں مسجدوں میں مرکزوں میں خاندانوں میں اگر یہ کا سنتا ہوں عبداللہ بن عباس مسجد نبی میں ہے پیسے کا اس میں میں بیٹھا ہوا ہے وہ آدمی نہیں آیا عباس ہے وہ خود گئے اور فرمایا مجھے تم پریشان لگتے ہو پیغام دیا لوگوں کے چہرے توڑو کون ضرورت مند ہے کون پریشان ہے تو کیسے لوگوں کے کام آؤں لوگ آگے پیچھے نہ پھرے آپ دیکھو کہ کس کی کیا ضرورت ہے کہ جی ہاں میں بہت پریشان ہوں کیوں پورا آدمی کا پر حق ہے اور حضور کی کی طرف اشارہ کیا اس قدر والے کی عزت کی کسر میں اس حق پہ ادا کرنے پر قابل نہیں اس لیے پریشان ہوں اپنے اباس نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کر دوں میں جاؤں اس سے بات کروں تجھے بڑی مہربانی ہو جھوٹا لیا مسیح سے باہر نکلے چل پڑے اس نے حضرت آپ نے مسیح نہ دی بھول گئے مسیح سے باہر نکلا اور میں نہیں نہیں میں بھولا نہیں ہوں مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف میں تھا اور پھر بھی نکلا پتا کیوں نکلا حضور صدر کی طرف اشارہ کیا میں نے اس قبر والے سے سنا ہے میں کے کیوں نکلا میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا آپ اور یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا جو مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے یہ اس کے لیے دس سال کے انتقاب سے افسر ہے دس سال کے اعتدام سے اب چلے اس لیے دکھ رہا ہوں یہ ماحول بنے ہمارے گھروں میں ہمارے بازاروں میں ہمارے مالداروں میں ہمارے افسروں میں لوگوں کے کام آنا ہے لوگوں کو نفر پہنچانا ہے ہمارا دیش کیا ہے سراسر خیر ہی لوگ ہیں جو سورج کا سلو دیکھتے ہیں اور گروپ بھی دیکھ پاتے کتنے لوگ ہیں جو بیچ کو کپڑے سلنے دیتے ہیں ابھی کپڑے سل کے بھی آئی کہ کی کم جاتے ہیں چھوٹی سی زندگی ہے بڑی قیمت ہی ہے حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلا نہیں کل بدلا ہوگا عمل یہ کام ہے یہ کام ہے یہ ذمہ داری ہے یہ اجتماع اس لیے منڈی میں کوئی کیا کرتا ہے ٹرکوں کے ساتھ کرتا ہے کوئی گوریوں کے حساب سے کوئی چار پانچ سو پر لے جاتا ہے اور کوئی منڈی میں بہت سو نہیں کرتا بیچ لگ نہیں لگا سروگل نہیں بھی کبھی نہیں لگا حیران دیکھو آپ استعمال میں کہیں دفعہ ہے میں تو بیس سال سے آ رہا ہوں ہاں، اسلام میں آئے ہو گئے ہاں؟ بہت ساری پارٹیاں میں آیا واپس جا رہا تھا تو میں نے کہا ماشاء اللہ تین دن رہے گانا سنے بات سنی مذاکرہ سنا اب کیا کرو گے اب جا کر کیا کرو گے پتا کیا کہتا ہے کہتا اگلے سال سال اگلے میں بہت ساری پارٹیاں بیٹھے ہاں